ذرا اپنے خول سے تو باہر نکل کے دیکھو مسلمانوں رب نے تمہارے لیے دنیا میں خلافت اور آخرت میں جنت تیار کر رکھی جنت تیار کر رکھی اللہ کے لیے یہاں کی فضا بدل دو آپ دین کو گالیاں دینا علماء کو گالیاں دینا مجاہدین کو برا بھلا کہنا بیٹھ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کر کے کافروں جیسے کپڑے پہننا ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا اگر ہم غیرت مند ہیں اگر ہم غیور ہیں اگر ہم جوان ہیں پھر ہمارا سب کچھ نبی جیسا ہونا چاہیے پھر ہمارے اندر ہاتھوں میں ہتھیار ہونے چاہیے جو صرف کافروں کے خلاف استعمال ہو اپنی دھرتی کے خلاف استعمال نہ ہو آپ کہتے ہو یہاں ہم حکومت بنائیں وہاں ہم حکومت بنائیں رب کعبہ کی قسم یہ آسمان گواہ ہے سن لینا آج سارے نعرے ٹوٹ رہے ہیں اسلام کا نعرہ بلند ہو رہا ہے مسلمانوں کی حکومت حکومت انشاءاللہ پورے انڈیا پر قائم ہوگی